سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام شریعت اور مذہب اسلام کے اعمال قوانین اور ضوابط بنانے کا حق اور اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے دنیا کے پورے اولیاء اختاب ابدال علماء مفتیان کے رام اپنے طور سے کسی چیز کو نیک عمل بتائے ان کے بتانے سے وہ نیک عمل نہیں ہوتا اور اسی طرح اگر وہ کسی نیک عمل کو آمال صالحہ سے نیک اعمال کی فہرست سے نکالیں تب بھی یہ اختیار ان کو نہیں ہے الم اکمن تو لکم دین اکم و اکمم تو علی کم نعمتی و روی تو لکم الاسلام دینا اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے نہ کسی کو کم کرنے کا اختیار ہے نہ کسی کو زیادہ کرنے کا پاور حاصل ہے نماز کی تعداد متعین ہے سفر میں قصر ہے ظہر کو دو رکعت اثر عشاء دو رکعت اور حضر میں یہ چار رکعتیں ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو گھٹا نہیں سکتی بڑھا نہیں سکتی کھڑ کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے یہ تو ہے مسئلہ لیکن یہ نہیں ہے کہ چار کے بجائے دو پڑھے اور دو کے بجائے ایک پڑھے یہ نہیں ہو سکتا کہ جہری نماز کو سرری کر دے اور سری نماز کو جہری کر دے رمضان روزے نہیں رکھ سکے تو ٹھیک ہے کسی گیارہ مہینے میں کبھی خزا رکھ لیا اور قضا روزوں کی نیت کی اور بات ہے لیکن رمضان کو الٹ کر پلٹ کر کسی اور مہینے میں لے جانا یہ کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے حج کے پانچ ایام ہیں ایک ہزار آئے ایک لاکھ آئے پینتالیس لاکھ لاکھ آئے انہیں دنوں میں حج کرنا ہے طواف زیارت کرنا ہے اور مینا میں رمی کرنا ہے قربانی دینا ہے یہ سوچ کر کہ بھیڑ زیادہ ہو گئی ہم ان دنوں میں توسیع کر لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں کہ بجائے پانچ کے دس دن کر لیں گے پندرہ دن کر لیں گے یہ کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے تو جس طریقے سے عبادات کے اندر یہ بات بہت آسانی سے سب کو ہضم ہوتی ہے نمازیوں کو بے نمازیوں کو داڑھی رکھنے والوں کو داڑھی مڈانے والوں کو روزہ رکھنے والوں کو روزہ خوروں کو دینداروں کو دنیا داروں کو اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی نماز پانچ وقت کی ہے تین وقت کی نہیں اور سات وقت کی نہیں روزے رمضان کے ہیں غیر رمضان کے نہیں حج ایام حج کا ہے ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی زکوٰۃ ڈھائی فیصد ہے ٹو پوائنٹ فائیو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی کلام پاک کے تیس پارے ہیں سات منزلیں ہیں سب مانتے ہیں لیکن سوال یہ کہ جس طریقے کی چک بندی اور حد بندی آپ نے نماز میں حلال و حرام میں کر رکھی ہے روزوں میں کر رکھی ہے قرآن کے پاروں میں کر رکھی ہے حج کے دنوں میں کر رکھی ہے کیا یہ چک بندی اور یہ حد بندی زندگی کے دوسرے شعبوں میں نہیں ہے یہی آج امت مسلمہ کا اور آج مسلم معاشرے کا اور مسلم سوسائٹی اور سماج کا سب سے نازک حساس اور بالکل ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے کتا اگر جسم کو لگ جائے بے قراری شروع ہوتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کپڑے کو دھونا چاہیے یا اسی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے استنجا کرنے کے بعد ایک ڈراپ استنجا گر گیا پیشاب کا قطرہ گر گیا بے قراری ہوتی ہے اور بے قراری ہونا فطری بات ہے عورتوں کے کپڑوں کو بچے نے گندا کر دیا پیشاب کر دیا پاخانہ کر دیا مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن یہ نجاست اور یہ تہارت کیا صرف استنجا تک یا بچوں کے پیشاب پاخانے تک یا خنزیر اور کتے کے جھوٹے تک ہے شریعت یہیں پر ختم ہو گئی کلام پاک کے تیس پارے یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں اور معاملات کے اندر کاروبار کے اندر لین دین کے اندر قرض کے اندر مکان مالک کے کرایہ ادا کرنے کے اندر بس کی ٹکٹ لینے میں ٹرین کی ٹکٹ لینے میں سفر کرنے میں کیا یہاں شریعت نہیں ہے کتا کھائے تو حرام پیشاب لگے تو نجیس اور سور کا پیشاب لگے تو ناپاک اور جھوٹ بول کر کاروبار کر لے کوئی قرض لے کر ڈبا لے کوئی اگر کوئی سرکار کی زمین کو مار لے غلط ڈاکومینٹ رشوت دے کر حاصل کر لے اپنے گھر کو دو چار انچ گلی کی طرف بڑھا لیا کار پارکنگ کے لیے اسکوٹر پارکنگ کے لیے حد بندی کر کر دیوار لگا کر گیٹ لگا دیا اپنے پودے لگا دیے اپنی سبزیاں لگا دی تو یہ کتا کھانا تو حرام ہوا یہ کا کھانا تو حرام ہوا یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا تو حرام ہوا حاجی صاحب یہ زمین جو آپ نے حاصل کی کیا یہ کتے اور سور کے گوشت سے بدتر نہیں ہے حاجی صاحب آپ نے مکان مالک کا جو کرایہ دبا رکھا ہے اور وہ جو آپ کھا رہے ہیں کیا یہ سور کا خون پیٹ میں داخل کرنے کے مترادف نہیں ہے ایک پیشاب کا خطرہ انڈر ویئر پر لگ گیا لنگی میں لگ گیا جسم میں کراہیت پیدا ہو گئی اور طبیعت کے اندر بوجھ پیدا ہو گیا اور آپ نے قرض پر قرض لے کر گاہکوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ لاکھوں روپے جو بٹورا ہے میرے اللہ کی قسم یہ پیشاب پانی سے دھل بھی جائے گا یہ پاخانہ دھل بھی جائے گا یہ سور کا خون دھل جائے گا یہ کتے کا خون دھل جائے گا یہ شراب لگے دھل جائے گا اور آپ نے غیر کا حق مار کر اپنے خون میں ڈال ملا ہے اور خون میں ڈال رکھا ہے دنیا میں کون سا فلٹر ہے جو اس کو پاک کرے گا ایک روپیہ حرام کا جسم پر رہتے ہوئے اللہ سجدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کسی کا حق دبا کر حج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں بچے جب خنزیر کا نام لیتے ہیں یہاں جو نیا طبقہ آتا ہے پہلی مرتبہ تقریر سنتا ہے اور سور اپنے باپ دادا کا نام سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے ارے بھائی ممبر رسول پر ہمارے ابو جی کا نام لے لیا ہمارے خسر کا نام لے لیا اور سور کا گوشت اور سور کا خون اس سے بدتر حرام کا مال اس کے جسم میں ملا ہوا ہے اس کا اسے احساس بھی نہیں ہے اور اس کا اسے پتا بھی نہیں ہے اور شعور بھی نہیں ہے سب سے پہلے ہر ہر فرد پر یہ محنت کرنی چاہیے عورت اگر گھر میں چائے کی پتی بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے مہمان آ گئے اچانک چینی شکر نہیں ہوئی دودھ نہیں تھا پتا نہیں تھا پڑوس سے لے لیا اور اس کو یہ سمجھا ایک مٹھی شکر کیا ہم واپس کریں گے ایک چمچ ہم جو ہے چائے کی پتی واپس کریں گے یہ تو امیر صاحب کی سیٹ صاحب کی حاجی صاحب کی توہین ہے آخرت میں یہی پتی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے ہر مرد ہر خامن اپنی بیوی کی تربیت کرے ماں باپ اولاد کی تربیت کرے حقوق العباد کے اندر مالیات کے اندر معاملات کے اندر کہ دھوکہ دینا حرام ہے دھوکہ معاملات کے اندر گڑبڑ کرنا حرام ہے ایک ایک فرد پر محنت کی جا رہی جن گھروں کے اندر نماز ہوتی ہے خاوین نماز پڑھتا ہے اور بیوی نماز نہیں پڑھتی تو خاوین کو برا لگتا ہے لگنا چاہیے لیکن نماز کے معاملے میں جس کو برا لگتا ہے اگر یہ عورت کسی کا فرض دبا لیتی ہے اگر یہ عورت ماں کے گھر سے کوئی چیز چھپے چھپائے باپ کی کوئی چیز باپ کے مرنے کے بعد اٹھا کر لے آتی ہے تو جہاں یہ مرد عورت کی بے نمازی کو برداشت نہیں کرتا اور بے پردگی کو برداشت نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین ہے اور اس نے وہ باپ کی جو ہے ایک واچ کو اٹھا کر لے آئی الماری کو اٹھا کر لے آئی باپ کے یادگار تصویر کو اٹھا کر لے آئی کپڑے کو اٹھا کر لے آئی یہ اس کو برا نہیں مانتا اچھا اچھا ذرا حفاظت سے رکھنا اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں وزن داری دین داروں کے پاس نہیں ہے خود معاملات میں گڑبڑ سڑبڑ کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو برا بھی نہیں لگتا اور یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ ایک روٹی ہے اور اس کے چار ٹکڑے کر دیے جائیں تو چار ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا اگر نکالا جائے تو یہ ٹکڑا تو پوری روٹی تو نہیں ہوئی تین ٹکڑے اور ہیں یہ ٹکڑا اس کا ایک چوتھائی حصہ ہے اس روٹی کا ایک روٹی ہے جس کے چار ٹکڑے کیے تو ایک ٹکڑا جو الگ کیا گیا وہ پاؤ روٹی ہے پوری روٹی نہیں ہے نماز روزہ صدقہ زکات محمد اور تلاوت حج یہ تمام پو روٹی ہے اور پونی روٹی اصل جو دین ہے یہ معاملات کی صفائی ہے اصل جو دین ہے یہ آدمی کا دوسروں کے ساتھ سلوک ہے کہ زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے غیبت نہ کرے چوکلی نہ کھائے ادھر ادھر کی لگا بوجی کا کام نہ کرے یہ پونا دین ہے پونے دین کے بارے میں ہم غافل ہیں مسجد میں نکاح کرنا دین اور مسجد کے باہر جہیز لینا لڑکی پر ظلم کرنا کتے سمروں کی طرح بفے سسٹم میں کھانا کھانا بے پردگی کرنا کیمرہ کشی کرنا ویڈیو گرافی کرنا عورت کی محفل کو مردوں میں دکھانا مردوں کی محفل کو عورتوں میں دکھانا بچوں کو کتے سور کی طرح نلڈے تک کاٹ کاٹ کر پیٹ بھرنا یہ دین نہیں ہے ارے تو یہ تو مسئلہ پوچھتا ہے کہ پیشاب کا خطرہ لگ رہا ہے کتا لگ رہا ہے سور لگ رہا ہے اور سور کا خون تیرے خون میں مل رہا ہے کتے کی چربی کولسٹرال بن کر تیرے رگوں میں دوڑ رہی ہے مسجد میں نکاح کر لیا پکا دیندار وہاں پر اے کے فورٹی سیون کی طرح مسجد کے گیٹ کے پاس وہ کیمرہ لے کر کڑا ہوا رہتا ہے ویڈیو کیمر وہ دین نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا قیامت کے دن شرک اور کفر کے بعد بدترین جو گنا ہے سخت ترین جو گنا ہے وہ تصویر کشی ہے وہ کیمرہ کشی ہے ہم نے نہیں سمجھا گنیش کے پجاری نے گنےش کی مندر کے اندر اپنے دیوتا کو باندھ کر رکھ دیا رام کا پجاری رام مندر کے اندر اپنے دیوی دیوتاؤں کو باندھ کر رکھ دیا سیتا کا پجاری سیتا مندر کے اندر اپنے دیوی دیوتاؤں کو باندھ کر رکھ دیا اور ہم نے بھی خدا کو مسجد کی چار دیواری میں باندھ کر رکھ دیا یہاں سجدوں پر سجدے یہاں اورات پر اورات وظائف پر وظائف تلاوت پر تلاوت دعاؤں پر دعائیں اور معاملہ یہ ہے کہ قرض لے کر ایسا نگل جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا تھا نماز تھی نہیں تھی آپ کے زمانے میں روزہ تھا نہیں تھا عبادات تھی نہیں تھی سب کچھ تھا آپ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ نمازی تھا یہ بے نمازی تھا آپ یہ نہیں پوچھتے رمضان میں روزہ رکھا تھا رمضان میں روزہ چھوڑ دیا تھا آپ یہ نہیں پوچھتے روزانہ کتنے پارے تلاوت کرتا کون کان کھول کر سنو یہ نہیں پوچھتے تحجد میں کتنی رکاتیں پڑا کرتا تھا اشراق پڑھتا تھا ابوابین پڑھتا تھا میری مجلس میں کون سی سب میں بیٹھا کرتا تھا نماز میں تقدیر اولا کے ساتھ آتا تھا یا آخری رکات یہ نہیں پوچھا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا کرتے تھے اس بندے نے کسی کا قرض تو نہیں ڈبایا ارے قرض دین کی اصل ہے یا نماز دین کی اصل ہے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اخصلا تو اماد الدین نماز دین کا ستون ہے نماز اور کفر میں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے پوچھنا تو نماز کے بارے میں تھا نا نہیں نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اگر نہیں پڑھتا تھا جاؤ تم میں سے کوئی پڑھا لے نماز نہیں پوچھا کرتے تھے نماز جو قبول ہوتی ہے معاملات کی صفائی سے قبول ہوتی ہے حرام کے نقمے کے ساتھ سر پٹک پٹک کر تو سر کو زخمی کر لے میرے رب کی قسم تیرا سجدہ ایک بالی سر کے اوپر نہیں جائے گا نبی فاؤنڈیشن دیکھا کرتے تھے نبی بنیاد دیکھا کرتے تھے نبی تحجد کی رکھاتے نبی نفلی روزوں کو نہیں پوچھا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے کہ قرض ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے والی ہیں اور پوری امت کے ذمہ دار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کتنا قرض ہے اگر اتنا قرض کہ بیت المال اس قرض کا بوجھ اٹھا سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ فلاں کو اتنا دینار دو درہم دو یا بلا کر لے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے بھائی میرے قیامت کا جھگڑا بڑا خطرناک ہے قیامت کی ہولناکی بڑی خطرناک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتا ہے اپنے بھائی کے قرض کو معاف کر دو آپ کہیں کوئی معاف نہ کرے اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی اگر وہ تخفیف کر دیتا ففٹی پرسینٹ کٹوتی کر دیتا کوئی سیونٹی فائیو پرسینٹ کٹوتی کر دیتا کوئی کٹوتی نہ کرتا اور وہ بوجھ برداشت کے لائق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی تھے آپ امیر المؤمنین تھے آپ بیت المال کے انچارج آفیسر کو حکم دیتے اس کا قرض ادا کر دو اس کا قرض ادا کیا جاتا تب آپ سفوں کو درست کر کر نماز جنازہ پڑھاتے اور اگر قرض اتنا بڑا ہوا ہوتا کہ وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور بیت المال اس بوجھ کو برداشت بھی نہیں کر سکتا آقا فرماتے میں محمد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تائف کے پتھر کو کھا کر معاف کیا جس نے بیٹی زینب کے قاتل کو معاف کیا جس نے مکہ مکرمہ سے در بدر کرنے والوں کو معاف کیا جس نے اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کیا جس نے کانٹے ڈالنے والے کو معاف کیا جس نے شاعر ساحر کاہن مجنون کہنے والے کو معاف کیا اور جس نے مجھے گالیاں دی اور میری نبوت کا مذاق اڑایا میں آج اسے معافی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام جو قرض ڈبا کر مر گیا ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا مارو قرض لو لون لو ہوم لون لو بزنس لون لو ارے چوری تو چوری ہے لوگ سمجھتے ہیں کرنٹ کی چوری چوری نہیں صاحب یہ تو بھیڑ کے مقام سے چوری ارے چوری تو چوری ہے آپ کافر کی کریں آپ حکومت کی کریں آپ راشن کارڈ میں غلط نام لکھوا کر راشن لے چوری تو چوری ہے آپ کریڈٹ کارڈ سے چوری کریں آپ علاقہ بدل دیں جو بھی معاملہ کریں آپ غور کریں اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اللہ حینا و میتنا یہ کہنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے یہی تو کہا جاتا ہے اے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دے آپ تائف والوں کی مغفرت کی دعائیں کی نہیں کی آپ نے بھی تعلیم کے اندر جنہوں نے آپ کو چمڑا کھانے پر مجبور کیا پتا کھانے پر مجبور کیا جنہوں نے آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کیا حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے اما عیشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر وہ تحمت لگائی دنیا کا کوئی عاشق شوہر اور دنیا کا کوئی چاہنے والا شوہر اس تحمت کو معاف نہیں کر سکتا اسے بھی معاف کر دیا آقا نے کہا کہ میرا وہ امتی معافی کے لائق نہیں جو کسی کا قرض ڈبا لے حاجی صاحب کہاں گیا حج آپ کا داڑھی رکھنے والے کہاں گئی داڑھی کی سنت کا لحاظ اللہ کی قسم بھائی مجھے تو اتنا ہی پڑا ہے بازار میں گھوم پھر کر دیکھ لینا یہ الفاظ ہیں بازار کے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جانے پر کیا دعا سکھلائی ہے چاہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے اللہ یہ شیطان کی ذریت بیٹی ہے یہ قبیص کی اولاد بیٹی ہے مولا اے اللہ یہ جھوٹی قصے کھانے والے تیری نام کی توہین کرنے والے تیری شریعت کا ٹھٹا اڑانے والے کہتے نہیں کہتے اگر اس ریٹ سے اس قیمت سے ایک روپیہ کم تمہیں بازار میں مل جائے میں یہ چیز تمہیں مفت میں دے سو فیصد ملنے والی ہے اور پھر چیز دیتے ہوئے یہ کہنا آپ دیکھو تو سو روپے میں پڑی ہے آپ مجید سے آئے ہیں آپ داڑھی والے ہیں آپ میرے رشتے دار ہیں اب مرضی اب جو تم دو گے دس روپے پندرہ روپے یہ تو نفع ہوگا یہ جو حلال کاروبار تھا کپڑے کا یہ تو حلال کاروبار تھا جوتوں کا یہ جو حلال کاروبار تھا موٹر پارٹس کا اس جھوٹ کو ملا کر اب وہ جو پیسہ آیا میرے اللہ کی قسم سور کے گوشت کو ایک سبق میں رکھ دیا جائے کتے کے پیشاب اور پیخانے کو ایک سبق میں رکھ دیا جائے اور جھوٹ بول کر جو پیسہ حاصل کیا گیا اس کو رکھا جائے میں کہوں گا کہ کتے کے پیشاب اور سور کے خون سے یہ بدتر ہے اس لیے کہ سور کے خون کو آدمی نجیز جانتا ہے کتے کے پیشاب کو ناپاک جانتا ہے اور یہ حرامی اس کا کاروبار کو جو حلال تھا پیغمبروں کی سنت تھی اس میں جھوٹ ملا کر خدا کے نام کی توہین کر کر اسے کتے سبر کے پیشہ پاخانے سے بدتر بنا دیا ہم جو چیختے رہتے ہیں جمعہ میں آؤ آؤ کیا تم اولاد کے ہجیز پہناتے رہتے ہو جورو کی کیوں کہتے ہیں ہم چیخ کر کیا ہمیں کمیشن ملتا ہے اگر یہ صفحے کم ہو جائیں تین سب یہاں پر نماز پڑھے ہماری تنخواہ میں کٹوتی ہو جائے گی اور لوگ بڑھ جائیں اور سڑک پر چلا جائے تو ہمارا پرسنٹیج بڑھ جائے گا چندہ اگر بڑھ جائے تو کیا کمیٹی والے ہمیں اس کے اندر کمیشن دیں گے اور اگر گھٹ جائے تو ہماری تنخواہ میں پکڑ کر اس میں ملا لیں کچھ نہیں وہی پانچ نوازیں وہی چیخنا وہی چلانا ہم مر رہے ہیں کہ حلال کاروبار کو اللہ کے لیے حرام نہ کرو جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ کون ہیں بھیڑ کے بچے یہ چمار کے بچے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ ڈیوٹیوں کے اندر ہیں سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں اور جمعہ کے وقت کے اندر وہ ملازمت کرتے ہیں اور ان کو اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں اور کوئی روزی کا ذریعہ نہیں علماء نے فرمایا کہ یہ جیسے آگ پر آدمی قدم رکھے ہوئے رہتا ہے مجبوری کی زندگی گزارتا ہے پہلی فرصت میں ایسی نوکری کی تلاش کرے کہ جس کے اندر جمعہ میں اس کا وقت پاری ہو کس کو فکر ہے کس کو فکر ہے میں ایک ولیمہ کروں کسی کا اور نکاح کی دعوت کروں گھر کی ٹھنڈک کروں اور یہ اعلان کروں رقے میں چھاپوں کہ بھائی میں بکرا خرید نہیں سکتا میں مولوی صاحب ہوں اور امام صاحب ہوں میں معذم صاحب ہوں اور رقے میں میں نے لکھا کہ اس میں کتے کی بریانی کھلائی جائے گی اور خنزیر کا کباب کھلایا جائے گا برداشت کریں گے اور یہی تو کتے کی بریانی اور خنزیر کا کباب جو لوگ بینک کی ملازمت کر رہے ہیں بینک کی ملازمت حرام ہے یہ لئی کی ملازمت حرام ہے اب وہ کہتا ہے صاحب میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں اور کمپنی مجھے پگار دیتی ہے ڈیوٹی تو رنڈی بھی کرتی ہے ڈیوٹی تو جواری بھی کرتا ہے کتنے مسلمان بینک میں ملازم نہیں اپنے بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی اپنے بہن کی شادی اس رقے کے اندر ولیمہ مصنوع مصنون ولیمہ اسے کاٹو میری نگاہ اور نگاہ نبوت اور قرآن کا چشمہ دیکھ رہا ہے یہ ولیمہ مصنوعہ پر آرو ریڈ مارک ڈال دو اور آگے لکھو کہ کتے کی بریانی اور سور کا سیخ کباب میرے اللہ کی قسم جو بیان کی کمائی پر جو چنپن چلانے والے کی کمائی پر جو سوپ کی کمائی پر جو رشوت کی کمائی پر جو حرام کی کمائی پر جو بہنوں کا حق مار کر باپ کی میراث کو دبا کر دعوت دیا کرتا ہے وہ کتے کا بریا کتے کی بریانی اور سور کے شیخ کباب اور وہ روح افزا نہیں وہ کسی مرے ہوئے انسان کا پیشاب وہ پی رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہے حلال ہے محنت کرنا تو چور بھی محنت کرتا ہے لیکن وہ کاروبار کیا شریعت کو پسند ہے کتنے مسلمان ہیں یہ آئی کے اندر ہیں بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں قرآن نے صاف کہا الل بری و تقوا تامن الل عسری و زبان نیکی کا معاملہ ہو ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے معاملے میں مدد نہ کرو علماء نے لکھا بینک ہے بینک کے لیے اپنا گھر کرائے پر دینا جائز نہیں بینک ہے اس کا الیکٹریسٹی کا کام کرنا جائز نہیں بینک ہے اس کے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا کام کرنا جائز نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا کمپیوٹر سودی معاملے میں استعمال ہو رہا ہے اس کا پنکھا اس کا اے سی اور اس کی عمارت یہ سودی معاملے کے اندر استعمال ہو رہی ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا ولا تارا بنو ولودوان گنا بھی نہ کرو اور گنا کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کرو کیوں صاحب آپ نے تو کسی سے سائیکل خریدی تھی ٹو ویلر خریدا تھا ڈاکومینٹس بھی صحیح تھے لیکن جب چور پکڑا جاتا ہے آپ کیوں گاڑی واپس کرتے ہیں آپ کیوں پولیس کے رشوت دیتے ہیں آپ کیوں عدالت کا سامنا کرتے ہیں عدالت تو یہی کہتی ہے وہ چور ہوا اور اس چور کا ساتھ دے کر تم نے چوری میں مدد کی یہ سود ہوا اور سود کا ساتھ دے کر تم نے جو ہے اس میں مدد کی ہے اب دیندار ہمارے بھائی ہمیں ان سے کٹ گئے تو ان تک دین کون پہنچاتا ہے ہمیں گیارہویں نہیں کھائے بارہویں نہیں کھائے اور تیری اما کی عزت لوٹ لے تو پھر یہ بات کہنا تیری بہن کے آبرو لوٹ لے تیرے گھر سے کوئی چیز چوری کر لے تیرا قرض دبا لے لوگ کہتے ہیں ہم مل کر رہیں گے خدا روٹ جائے روٹ جائے نبی روٹ جائے روٹ جائے اور شریعت کہتی ہے دنیا روٹ جائے خدا نہیں چوٹنا چاہیے شریعت کہتی ہے کہ بیوی الگ ہو جائے نبی کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے یہ شریعت کا مزاج اور ہم نے کیا بنایا بچارا کا چہلوں کا کھانا نہیں کھائے تو ہمارے سسرال ہمارا بھائی ہمارے رشتہ دار اور اللہ کی لانت نبی کی لانت بینک والے کے گھر میں رشوت والے کے گھر میں چٹ فنڈ چلانے والے کے گھر میں ماٹی کیٹ کو لینا بھی حرام ماٹی کو دینا بھی حرام قرآن خانی کو پیسہ دینا بھی حرام اور قرآن خانی کا پیسہ لینا بھی حرام قرآن خانی کی دعوت قرآن خانی کے نام پر کرنا بھی حرام اور کھانا بھی حرام کاروبار ہے حاجی صاحب کا دکان ہے دکان بھی حلال ہے نمازی بھی ہے جمعہ کے وقت بھی آپ جو ہے رعایت کرتے ہیں آپ جھوٹی قسم بھی نہیں کھاتے اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن آپ نے جو دعوت رکھی ہے قرآن پانی کی یہ تو حرام ہو گئی یہ تو حرام ہو گئی اور کھانے والے بڑے بڑے ملا کھانے والے بڑے بڑے حافظ ان کے کھانے سے یہ کھانا حلال نہیں ہو جاتا شریعت جو روٹی کے تین ٹکڑوں کے اندر منقسم ہے آپ دیکھیں گے لگتا ہے کہ آج اس کا پاس نہیں ہے اور اصل دین کی اساس اور دین کی بنیاد یہی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا وزار کا اللہ رحمت للعالمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیچڑ ڈالنے والے کو معاف کیا ساحر شاعر کاہن مجنون کہنے والے کو معاف کیا اور کسی نے مہر دبا لیا مہر کتنوں کا دبا ہوا ہے مہر دینے جاؤ بیوی کہتی ہے آج کے زمانے میں کیا جی چھوڑنے کا ارے چھٹ جائے جائے اگر تجھے لینا ہے تو لے ورنہ ہم کوئی اور راہ دیکھیں گے مانے نہیں کل قیامت کے دن یہ تو اپنی نہیں ہوگی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کفن کی گھاٹی پڑنے تک کا ہے یہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے یہ کفن کی گھاٹی پڑنے تک کا رشتہ ہے یہ امام اور مختدی کا رشتہ ہے یہ تقدیر تحریمہ سے سلام تک کا ہے یہ بھائی بہن کا رشتہ ہے یہ کفن کی گھاٹی پڑنے تک کا رشتہ ہے نہ لیلا مجنو کو پہچانے گی نہ مجنو لیلا کو پہچانے گا نہ شیری فرحات کو نہ فرحاد شیری کو نہ عاشق معشوق کو یوم یا پھر المرو مینا خی وہ ہی وادی وہ صاحبتی ہی بنی کیا ہوگا اگر میں مہر دوں گا میری بیوی کا دل روٹ جائے گا اور سمجھے گی کہ میں اس کو طلاق دینے اور فیصلہ کرا پر آ گیا ہوں آ گیا ہوں تو آ گیا ہوں کل یہ معاف نہیں کرنے کی جب اللہ کہیں گے کہ اجی بیگم اجی عورت اجی خاتون صاحبہ آپ کو جنت میں جانے کے لیے بس ایک منزل کی کمی ہے آپ میں برقع بھی تھا آپ میں حیا بھی تھی آپ میں روزہ بھی تھا آپ میں جو ہے نماز بھی تھی ایک قدم کی کمی ہے اب یہ آئے گی وہ میاں جو دنیا کے اندر اس کا غلامی کولو کا بیل بن کر اس کی غلامی کیا کرتا تھا اور اس کے حیض و نفاس کے خون کو چاٹا کرتا تھا میری بات مانو آج یہ الفاظ برے ہو رہے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم اگر یہ بات جھوٹی ہے تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو جائے گا تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہے گی وہ کہے گی اجی میاں تم نے میرے مہر کو ادا نہیں کیا لائیے سات ہزار سات سو چھیاسی روپے مہر کے اجی میں تو دینے آیا تھا آپ نے کہا تھا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا کیا ابھی دیر ہے کیا ابھی دیر ہے میں کچھ نہیں جانتی میں تمہیں پہچانتی بھی نہیں میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میرا حق آپ پر لازم ہے آپ اس کو واپس کیجیے کہاں گئی بنارس کی ساڑی کہاں گیا شادی کا سالگرہ منانا کہاں گیا سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ اور امریکہ یورپی کنٹریز کے اندر سنگاپور کے اندر جا کر ہنی مون بنانا فوٹو لینا بڑا مہنگا پڑے گا سودا بڑا مہنگا پڑے گا حدیث میں اسی لیے آقا نے تاکید پروائی کہ جو آدمی اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ مہر تو مجھے دفتر نکاح میں لکھانا ہے اور دینا تو ہے ہی نہیں آقا نے فرمایا کہ وہ حرام کے پلوں کو پیدا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی آپ بات کرتے ہیں جنت کی ہورے مسکرا دیتی ہیں آپ بات فرماتے ہیں جنت کی کلیاں شرما جاتی ہیں لیکن اس خبیز کے بارے میں جو جوڑا جہیز تو لیتا ہے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہیں کرتا آقا نے فرمایا کہ وہ حرام کے پلوں کو پیدا کرے گا وہ اپنی عورت کے قریب جائے گا عورت کے قریب نہیں وہ رنڈی کے پاس جا کر اپنی صحبت کر رہا ہے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کیوں آپ نے اتنے سخت الفاظ فرمائے اس لیے کہ امت چوکنا ہو جائے امت بیدار ہو جائے آپ گالیاں دے آپ معاف کر دیں گے آپ کے راستے میں کیچڑ ڈالے معاف کر دیں گے آپ کی زوجہ متحرہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو ہمت لگی معاف کر دیا لیکن کہا کہ جو مہر نہیں ادا یہ واجب اللہ چیز ہے آپ بالکل عورت کے باتوں میں نہ آئے اولاد کے باتوں میں نہ آئیں جن کی پراپرٹی ہے اور جن کی جائیداد ہے اگر جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ قرض اپنے سر پر کوئی باقی نہ رکھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موت کی تمنا فرمائی وہ موت جامع شہادت کی موت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونا چاہتے تھے آپ نے فرمایا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو اللہ مجھے پھر زندہ کرے پھر شہید ہو یہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور میں سمجھتا ہوں شہادت کی جتنی فضیلت ہے شہید کی کسی اور چیز کی نہیں ہے بہت فضیلت ہے اس لیے کہ شہید اللہ کے دین کا گواہ ہے شہادت کے معنی گواہی کے اور جب یہ اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے یہ اللہ کی وحدانیت کا وٹنس ہے یہ نبی کی نبوت کا گواہ ہے یہ قرآن کی صداقت یہ حدیث کی حقانیت کا یہ وٹنس ہے یہ بہت اونچا مقام ہے آسمان کے پورے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے فرشتو کیا تم نے اس کو پیدا کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب میں نے پیدا کیا یہ اتنی مبارک روح ہے اس روح کو میں لوں گا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہرے سب پرندوں کے پگٹوں میں داخل کر دیتے ہیں عرش کے پاس ہندی جیسے جھومر لگا ہوا رہتا ہے اللہ کے عرش کے پاس جھومر اور ہندی لگی ہی ہوئی ہیں اور یہ شہدا وہاں طواف کرتے ہیں جنت میں جاتے ہیں سیر کرتے ہیں اور مزوں کی مزے کی زندگی ہے اللہ نے عالم کی موت کو اللہ نے مفتی کی موت کو اللہ نے نمازی کی موت کو اللہ نے حاجی کی موت کو وہ نہیں کہا جو شہید کی موت کو کہا ولا والی سبیل اللہ اموات کے اللہ کے راستے میں اگر مر جائے تو اسے مردہ بھی نہ کہو اس کی توہین ہے لیکن معاملات کی صفائی اور قرض کا معاملہ اتنا نازک اتنا حاجی صاحب نمازی صاحب داڑھی رکھنے والے صاحب اللہ کے لیے رک جاؤ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے آخا نے فرمایا <coughs> شہید کی روح کو روک لیا جائے گا زمین و آسمان کے درمیان اور اگر اس کے ورثا اس کے وارثین اس کی اولاد اگر نیکوکار ہے اور باپ کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے اور باپ کے قرض کے بوجھ کو سمجھتی ہے آخرت کے ستاسی مسئلے کو سمجھتی ہے اور ادا کر دیتی ہے آخا نے فرمایا کہ اس روح کو آزاد کر دیا جائے گا اور پھر وہ روح اللہ کے عرش کے پاس طواف کرے گی اور جنت کے اندر سیر و تفریح کرے گی اگر ایک اس کا باقی ہے دنیا کے اندر ایک روپیہ باقی ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس شہید کی روح کو قیامت تک رو کے رکھیں گے اور قیامت کے دن جس کا حق اس نے مارا اور جس سے روپیہ لیا جس سے قرض لیا اگر معاف کر دیا سبھی ٹھیک ہے جنت میں جاؤ اگر معاف نہیں کیا اور اس سے کہیں گے تم تمہارا آپسی معاملہ ہے وہ کہے گا مجھے حج دے دو مجھے زکات دے دو مجھے کلام پاک کے تین مرتبہ تم نے جو ختم کیے وہ دے دو مجھے زندگی بھر کے تحجد دے دو یہ شہید صاحب یہ مولوی صاحب یہ امام صاحب اور یہ داڑھی رکھنے والے یہ حاجی صاحب یہ امامہ رکھنے والے صاحب یہ کسی پیر و مرشد کا دامن تھامنے والے اللہ سے کہیں گے باری تالا دینا تو تھا دس روپیہ اور دینا تھا ایک چمچ چائے کی پتی اور دو مٹھی شکر اور ایک بالش کپڑا اور چند گز زمین اور دو چار اینٹیں اور دو حج مانگ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں بندوں بندوں کا معاملہ ہے اس میں میں بھی نہیں آتا نماز کی بات ہے مجھ سے پوچھو اللہ کہتے ہیں تم سمندر کے چھاپ کے برابر گناہ لاؤ میں معاف کرنے کے لیے تیار تم ریت کے ذرات کے برابر گنا لے کر آؤ میں معاف کرنے کے لیے تیار تم ستاروں کی تعداد کے برابر گنا لے کر آؤ میں معاف کرنے کے لیے تیار کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونا چاہتا ہے اللہ کی رحمت کو قتل کرنا چاہتا ہے توڑنا چاہتا ہے تو نہیں اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے فرمایا کتنا کہا کہ زمین سے کہا زمین سے بھی بڑا آسمان سے کہا سات آسمانوں سے بڑا کہا سات آسمان سات زمینوں میں جو اللہ کی مخلوق ہے کیا اس سے بھی بڑا کہا اس سے بھی بڑا تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے دیتا حضرت دہسی ہندا کی باتوں میں آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے جسم کے ٹکڑے کیے کلیجا چبایا ناک کاٹا کان کاٹا روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر جتنا رویا ساری زندگی کسی مرنے والے پر آپ نے آنسو اتنے نہیں بہائے لیکن یہی ویسی جب توبہ کرنا چاہے ایمان کو قبول کرنا چاہا اسلام کو قبول کرنا چاہا کتنے ان کے ناز و نقرے برداشت کیے اللہ و و عمل صالحا اللہ سیئاتہم حسنات کلام پاک کا انیسواں پارہ سور فرقان کا آخری رکو اللہ فرماتے ہیں من تاب جس نے ایمان لایا اور توبہ کی وہ آمنا واملہ عمل صالحہ اور جس نے نیک کام کیا حضرت دے کہنے لگے میں ایمان لا لوں بات صحیح ہے میں توبہ کر لوں بات صحیح ہے میں نیک کام کروں بات صحیح ہے اللہ میری توبہ کو بھی قبول کرے گا اللہ میرے ایمان لانے کو بھی قبول کرے گا اللہ میرے نماز روزے کو بھی قبول کرے گا لیکن یہ کیا ہوگا کہ وہ گناہ کا داغ باقی رہے گا لوگ کہیں گے قیامت کے دن ارے بھائی یہ ریسی وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ ریسی وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا داغ بھول گیا زخم سوکھ گیا پیپ ختم ہو گیا لہو ختم ہو گیا لیکن اسکن پر جلد پر کالا دھبا ہے اس کا کیا ہوگا اللہ تیری رحمت پر قربان اے اللہ تیری شان رحیمی تیری شان کریمی پر قربان کتنے ناز و نخرے ایک کافر ایک مشرق ایک اسلام دشمن ایک مسلمان دشمن اور ایک نبی کے ایک اپنے دل کے جگر پارے کے قاتل کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ اللہ من تابا و آمنا واملا صالحا ایمان لایا قبول کر لیا توبہ کیا قبول کر لیا عمل صالح کیا قبول کر لیا ویسی نے کہا بات نہیں بنی کل قیامت میں یہ کہہ کر پکارا جائے گا اے ویسی جس نے حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے آپ جنت میں تشریف لے جائیے میں تو زندہ دفن ہو جاؤں گا میرا اللہ نے فرمایا الائی کا اللہ ہی حسنات بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک سبحان اللہ کہے گا ایک کلمہ پڑے گا اللہ تیرے جتنے گنا زندگی میں ہوئے ان گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کے پودے لگا دے گا گناہ کا نام و نشان ختم نہیں ان گناہوں کی جگہ پر جنت کے پودے لگا دے گا یہ میرے اللہ کے کلام پاک کی آیت ہے یو بدل اللہ یہ اللہ وہ ہے جو بدل دے گا سی آتی ہی مسنات ان کے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں میں تب قدرت ویسی ایمان لے کر آئے میرا اللہ اتنا رحم کرنے والا اتنا کرم کرنے والا اتنا پو اور درگزر کرنے والا ذرا سا آپ نے گیٹ سرکاری زمین پر بڑھا لیا کارپوریشن کی زمین ہتھیالی کتنے دن آپ رہیں گے اس مکان میں آپ کو پچھلوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو ہمارے باپ دادا پردادا نانا پر نانا وہ دنیا میں زیادہ تھے یا قبر میں زیادہ ہے ہمارا اصلی مکان کون سا ہے ہمارا اصلی لباس کیا ہے ہماری زندگی کی اصلی تیاری اور اصل توشہ کیا ہے دس گز کے کپن کی تین چندیاں ایک لفافہ ایک اظہار اور ایک تہبن یہ دس گز دس دس گز کی تین چندیاں ہیں تین ماشا اتر ہے ایک پھانس روئی ہے بیری کے کچھ پتے ہیں ٹشو پیپر یا مٹی کے کچھ ڈھیلے ہیں مسجد کے صدقے کا پلنگ ہے مسجد کے خیرات کا جس میں روڈ کا فقیر بھی ایک روپیہ چندہ دیا ہوگا جس کے اندر محتاج اور بیوہ نے بھی آٹھانے نے چندہ دیا ہوگا اس چندے کو اکٹھا کیا ہوا ایک جنازہ ہے ایک تین ٹکڑے کفن کے ہیں ایک تین ماٹا اتر ہے کچھ کافور ہے اور مٹی کے تین ڈھیلے ہیں یا ٹیشو پیپر ہے اگر کپڑا میسر ہو تو دس گز کے تین جو ہے ٹکڑے ہیں ادار ہے لفافا ہے اور کمر بند وغیرہ ہے اور یہ تری پیس سوٹ ہے اور اس میں رہ کر ایک مکان کا نقشہ دنیا کے انجینئر نے بنا دیا ہے ہمارے مکان کے نقشے ہمارے مکان کے ماڈل بدلتے رہتے ہیں میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا نے ہمارے مکان کا نقشہ ہمارے مکان کا آئیڈیا دے دیا ہے ایک جو ہے لہت والی قبر ہے اور ایک شکی قبر ہے ایک بغلی خبر ہے ایک گڑے کی خبر ہے کہا اگر زمین میسر ہے لہد والی خبر میں ڈال دیا جائے گا مسجد سے جو بوریا گیا تھا گھر سے جو چادر گئی تھی اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس تری پی سوٹ کے اندر بغیر بجلی کے بغیر اے سی کے بغیر پنکھے کے بغیر کسی رشتے دار کے بغیر ایمرجنسی لائٹ کے یہاں ڈال دیا جائے گا اور کم کے ڈھیلے وہ شوہر جو پر جان نچھاور کرتا تھا ایک پل اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا تھا وہ بٹیا جس کے بغیر اس کا کھانا ہزم نہیں ہوتا تھا وہ بیٹا جس کے بغیر گھر کی رونق نہیں تھی کی سرزمین کے اندر گیا ہوا تھا میں وہاں کی قبرستان میں گیا وہاں حضرت شیش کی مزار کو دیکھا حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر ہیں کتنے ہزار سال سے اس عالم کے اور کائنات کے مربی کے بنائے ہوئے مکان کے اندر وہ رہ رہے ہیں یہ بنگلہ چلا جائے گا یہ کوٹھی چلی جائے گی یہ الماری کے کپڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ہمارے وارث ایک کنچی لائیں گے جسم میں کپڑا پھنس گیا ہو ہوگا اور دنیا میں ہم تنہائی کے اندر کپڑے اتارا کرتے تھے اب اتارے نہیں جائیں گے قیچی سے کپڑے کاٹے جائیں گے اور پھر گندگی کو دبا دبا کر دنیا کی گندگی کو دنیا کے حوالے کر دیا جائے گا اگر سہولت ہو تو پانی کو ابالتے ہوئے بیری کے پتیوں کو ڈال دیا نہیں تو اسی کو ایک جو ہے صدقے کے تختے میں ڈال کر اس کو لے جایا جائے گا بارش کا موسم ہوگا طوفان کا موسم ہوگا تیز ہوائیں چلیں گی بجلی چلی جائے گی وہی لوگ جو کل اس کے دیکھنے کے مرا کرتے تھے اس کے نعرے زندہ مردہ باد کے لگایا کرتے تھے اب کہیں گے جلدی نکالو ناک سے لہو بہ رہا ہے پیشاب پاخانے کی جگہ سے گندگی نکل رہی ہے کان سے پیپ نکل رہا ہے بیگم بھی اپنے ناک اور منہ پر کپڑا لا کر اولاد بھی اپنے ناک اور منہ پر کپڑا لا کر کہے گی اور جنازہ بڑے دھوم کے ساتھ نکلے گا گلی کی عورتیں کھڑکیاں کھول کر آخری مرتبہ حاجی صاحب کے سیٹ صاحب کے متولی صاحب کے جنازے کا دیدار کر لیں گے اور وہاں جائیں گے زندگی میں نماز تو نہیں پڑی تھی اب نماز ختم ہو چکی ہوگی نمازیوں کو روکا جائے گا نمازی رکیں گے اور نماز جنازہ ہوگی پھر اسی مٹی میں وہ آخا نے جو پلان بنایا تھا جو نقشہ بنایا تھا ایک لہت والی ایک بغلی خبر تھی اگر آخا کی سنتوں پر عمل تھا تو آقا کے مطابق خبر ملے گی اگر آقا کی زندگی زندگی میں آقا کی سنتوں پر عمل نہیں تھا تو لوگ کہیں گے مٹی کی چیز مٹی میں گئی ایک کتے سور کی طرح کھڈا کھود کر ایک زمین اور گرے ہوئے حمل کی طرح اس کو زمین میں ڈال کر کفن کے اوپر مٹی کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جو دنیا میں آہیں بھرا کرتے تھے اس کے نعرے لگایا کرتے تھے ان سے کہا جائے ارے رک جاؤ منکر نکیر کے سوال و جواب کے ہونے تک ارے رک جاؤ یہ تنہائی کا گھر ہے یہ کیڑوں کا گھر ہے یہ وحشت کا گھر ہے رک جاؤ کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بیڑی والا اپنی بیڑی کو نہیں چھوڑے گا چائے والا اپنی چائے کو نہیں چھوڑے گا جس کے موبائل کے اندر حرام زادوں کے گانوں کے رنگ ٹون ہے وہ رنگ ٹون بند نہیں ہوں گے تمہاری وجہ سے کچھ نہیں بدلے گا سورج نکلے گا چاند نکلے گا بریانی کھائی جائے گی کچھ اور پاپڑ کو کھایا جائے گا کھٹا کیا جائے گا مزاق کیا جائے گا کیوں اگر تم نے دنیا کے اندر آقا کی سنتوں کو زندہ کیا معاملات صحیح رکھے تو ہر تینوں سوال کا جواب آپ جو ہے دے دیں گے میرا اللہ فرمائے گا حد نگاہ تک ان کی کوٹی کو وسیع کر دو ان کا بنگلہ بنا دو اے دنیا کے تاج محل بنانے والوں بینکاک جانے ہانگ کانگ جانے والوں بڑے بڑے محلوں کو دیکھ کر رس کے آنسو ٹپکانے والوں اگر تم ان تین سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو گئے اور تمہارے معاملات صحیح نکلے میرے اللہ کی قسم یہ تاج محل ہمارے قبر کو دیکھ کر شرمائے گا یہ لال کے اللہ شرمائے گا یہ شرمائے گا اللہ اتنی راحت دے گا اللہ فرمائیں گے اس کی خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو اور اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی کی زمین دبائی اور کسی کا حق دبایا اور کسی کا دل دکایا اور کسی کو ناحق ستایا اور سوال کے جواب نہیں دیے اللہ فرمائیں گے اس قارون کی پسلیوں کو ملاؤ اس فرون اور شداد اور حامان کے بچوں کی جو ہے اولاد کی پسلیوں کو ملاؤ اللہ کو متقا المقابر کیا اس آیت کو تم نے پڑھا نہیں تھا کہ مال کی کثرت کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے حتہ زرتم المقابر اور جب تم قبر کی مٹی چاٹنے لگے تو اب کہنے لگے ہائے ہائے کیا ہو گیا جب پسلیاں ملیں گی تمہارا بنگلہ کہاں گیا تمہاری کوٹی کہاں گئی انسان کو اپنا کمایا ہوا مال کام نہیں آتا اپنی کمائی ہوئی دولت کام نہیں آتی مرنے کے بعد اس کی اولاد میں اس کی بیویوں میں اس اس کے کے خاندان میں قبیلے میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ قبر ہماری حقیقی منزل ہے یہ قبر ہمارا حقیقی گھر ہے یہ بنگلہ ہے یہ کوٹا ہے اگر ہم نے نیک اعمال کیے اور اگر ہم نے برے اعمال کیے ہمارے اس قبر کے اندر وہ اجدا مسلط ہوگا جس کے فن کے اندر ایک خطرناک قسم کا داغ ہوگا اور یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے وہ جواب دے گا میں مال ہوگا میں ہوں تیری دولت اس لیے لکھ کر رکھ لو میرے بھائی انسان کو اپنا کمایا ہوا کام نہیں آتا انسان کو اپنی پراپرٹی اپنی دولت اپنا روپیہ اپنا پیسہ کام نہیں آتا ہمیں ایک پھانگ جو ہے روئی چاہیے ہمیں بیری کے کچھ پتے چاہیے ہمیں کافور کے دو تین ڈھیلے چاہیے ہمیں سنجا کے دو تین مٹی کے ٹکڑے چاہیے ہمیں یہ تری پیٹ جی سوٹ کہ جس کو عجیب طریقے سے منڈا کاٹ کر منڈی کو داخل کر دیا جائے گا آستین کاٹ کر ہاتھوں کو باہر نکال دیا جائے گا کہاں گئے ناس کہاں گئے نخرے کہاں گئے وہ استرے کی مہک کہاں گئی وہ اکڑپو کہاں گئی وہ چال سب کچھ رہ جائے گا اب سیٹ صاحب کو اوندے منہ ڈالو اوندے منہ پڑ رہے ہیں سیٹ صاحب کو بٹھاؤ سیٹ صاحب بیٹھ رہے ہیں سیٹ صاحب کے منہ پر مکھی بیٹھ رہی ہے سیٹ صاحب نہیں اٹھا سکتے گندگی آ رہی ہے روک نہیں سکتے اللہ کو متقاصر المقابر میرے اللہ نے کہا اس مال کی حوت اور طلب نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے ملے گا اتنا ہی جتنا میرے اللہ نے میری ماں کی پیٹ میں لکھ دیا دنیا کی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی اور پوری دنیا کی ملٹری اس دانے کو بڑھا نہیں سکتی روپیہ پیسہ بڑھے گا زیادہ سے زیادہ بلڈنگ کا ایک فلور بنے گا زیادہ سے زیادہ ایک ایکڑ زمین بڑھے گی ایک ایکڑ باغ بڑھے گا وہ باغ میرے پیٹ میں نہیں آئے گا وہ فلور میرے پیٹ میں نہیں آئے گا مجھے ڈاکٹر نے شوگر کھانے سے منع کیا میری بلڈنگیں مجھے میٹھا نہیں کھلا سکتی ڈاکٹر نے مجھے نمک سے پرہیز کروایا آدھا کرناٹک کی زمین کا میں مالک ہو جاؤں میں نمک کو نہیں چھو سکتا اس لیے لوگوں اللہ کا خوف کرو معاملات کے اندر خدا رسول کا خوف کرو کسی کا حق اگر دبایا ہے کسی کا مال لیا ہے اور کسی کا قرض لیا ہے ادائیگی کی شکلوں کا سوچا کرو میرے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض انسان کی ضرورت ہے آخا نے بھی قرض لیا ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں لیا قرض لیا لیکن دوسروں کو دینے کے لیے کوئی ضرورت مند آ گیا آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا آپ نے قرض لیا اور جو ہے آپ نے فرمایا اگر قرض کوئی لے ادائیگی کی نیت کرے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے وکیل اور کفیل بن جاتے ہیں اللہ غیب سے راستے پیدا کرتے ہیں میں ذمہ دار بندے میں تیرے قرض کو ادا کر لیتے وقت ہی چوری کی نیت اب لے لیا باپ کو مروا کر دادا اور نانا کو مروا کر اور جھوٹے سرٹیفکیٹ دیکھ دیکھ تیرے چپل بھی نہ گھٹاؤں تو میں بھی خان کی اولاد نہیں میں بھی اسٹیٹ کی اولاد نہیں اب یہ نیت رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ یہ مال اس کے مال میں ملا میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو عربی کا ایک مقولہ ہے من بیرن لی عقی یقوفی جو آدمی دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ تو بعد میں گرے گا نہیں گرے گا اللہ مالک لیکن یہ ضرور گرے گا دیکھو نماز کی قضا ہو سکتی ہے روزے کی قضا ہو سکتی ہے حج یہ سال رہ گیا اگلے سال آپ نے کر لیا لیکن اگر آپ نے کسی کا حق دبا لیا ہے کسی کا مال دبا لیا ہے اگر وہ لینا نہ چاہے اس کی قضا نہیں اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا ہمارے بڑوں میں ماں باپ یا دادا دادی استاد پیرو خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے علم میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ انہوں نے امانت لی اور زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی کہ وہ امانت واپس کر سکے یا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سرکار کی زمین کو ہتیا لیا یا انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کوئی چیز لے لی آپ کو عین الیقین حق الیقین ہے آپ کے اولاد صالح ہونے کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو صاحب حق تک واپس کر دیں آپ جو ہے گورنمنٹ کے حوالے کر دیں اور آپ سرکار کے حوالے کر دیں میرا باپ غلطی سے لے لیا تھا نادانی میں آج وہ چلا گیا ہے آج اس کی روح زمین و آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی ہے میں تم جتنا انٹرسٹ ڈالو تم جتنا پینالٹی ڈالو جرمانہ ڈالو لیکن میرے باپ کی روح کو آزاد کرو اپنے باپ پر رحم کرو اپنے ماں پر رحم کرو اپنی جانوں پر رحم کرو یہ نمازیں یہ روزے یہ عبادتیں اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ ہمارے معاملات کے اندر صفائی نہ آئے دیکھو آج ہر انسان رو رہا ہے صحیح والوں میں امیر بھی غریب بھی حاکم بھی محکوم بھی گھوٹالوں پر گھوٹالے کیے جا رہے ہیں کتنا پہلے کوئی ایک سائیکل چراتا تھا سائیکل کا ڈائناما چراتا تھا پہلے کوئی میں لگا ہوا جو لالٹین ہوتی تھی اس کو چرا لیتا تھا پہلے کوئی گنے کے باغ سے گنا چوری کر لیتا تھا پھلی کے باغ سے پھلی چرا لیتا تھا اب جو گھٹالے ہیں یہ گھٹالے اگر قارون بھی آئے گا تو شرم کے مارے مر جائے گا کتنے ہزار کروڑ کا گھٹالا اتنے ارب کا گھٹالا کیوں کیوں مال ہے دولت ہے سکون نہیں ہے اللہ راحت چین لیتے ہیں دیکھو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا یہود اور نصارہ یہ وہ قوم ہے جس کو ہم سورے فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب یا نہیں الضالین ظالی مغزوب اور ظالین یہی یہود و نصارہ قوم ہے ہر بچہ بڑا بوڑھا مرد عورت انفرادی جماعت کی نماز میں دن رات کی نماز میں ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا ان کے طریقے پر نہ چلا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے دنیاوی اعتبار سے بڑی مست زندگی گزار رہے ہیں بڑی عائش کی زندگی گزار حلال و حرام چھوڑیے شراب ہے کباب ہے شباب ہے اور گھروں کا ڈیزائن ہے سڑکیں ہیں ان کی ہے کسی کی مجال کہ اس سڑک پر کوئی پیپر ڈال دے کوئی تھوک دے کوئی گندگی ڈال دے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلینڈ کے طالب علم اسٹوڈینٹ جو ہندوستان کے وہاں پڑھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہارن بھی نہیں مارتا وہ لائٹ کے اشارے سے راستہ کلیئر کرتا ہے اور بتا رہے تھے وہ صاحب کہ بس میں اگر کسی کا پاؤنڈ آج گر جائے اور اگر اس کو پتا ہو بس کی شناخت ہو کہ فلا نمبر کی بس ہے اور فلا روٹ کی بس ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے دن جائے گا تو وہ باؤنڈ اسی شکل میں ملے گا مسلمانوں کی جو ایمانداری تھی مسلمانوں کی جو معاشرت تھی مسلمانوں کی جو طرز زندگی تھی ایک صاحب سافٹ ویئر انجینئر اس کوٹا میں رہتے ہیں ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں فرمانے لگے حضرت امریکہ کے اندر گھر لینا بہت مشکل سو شادیاں کیجیے گا آسان گھر لینا میں نے کہا ہوتا کیا ہے فرمانے لگے اتنی لمبی کمپیوٹر کی لیسٹ ہوتی ہے پنکھے کی یہ شکل ہے دروازے کے اندر یہ اتنی کنڈیاں لگی ہوئی ہیں تالے کی اتنی کیفیت ہے پینٹنگ اتنے پرسنٹیج ہے ٹائلس اتنا گھٹا ہوا ہے یہ معاملات کی صفائی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سلاد کے بعد میں نے جو حدیث بیان کی یہ حدیث اگر آپ کے پاس سونے سے لکھنے کی طاقت ہے چاندی اور ہیرے جواہرات سے لکھنے کی قوت ہے اللہ کے حبیب پاک کے اس فرمان کو آپ لکھ کر گھروں کے اندر ٹانگیے اور یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی کلید اور کنجی ہے اور یہ راز ہے آخا نے فرمایا تا کرو کل اخوان زندگی گزارو بھائیوں کی طرح تو کھا لے میں کھا لے میں تیرا کھاتوں میرا کھا لے سب کرو وہ تعاملو کل اجانب اور زندگی گزارو اجنبیوں کے ساتھ بھی بھائی کی طرح گزارو اور معاملہ کرو باپ کے ساتھ معاملہ کرے شوہر بیوی کے ساتھ بیوی شوہر کے ساتھ ماں باپ اولاد کے ساتھ اولاد ماں باپ کے ساتھ تعاملو کل اجانب فرمایا اجنبی بن کر معاملہ کرو ارے امام صاحب جی گننے کی کیا ضرورت ہے لکھنے کی کیا ضرورت ہے یا یو حلین بدین تدا تم الا فاکتبو میرے اللہ نے کہا کہ قرض لیا کرو دیا کرو تو لکھ لیا کرو نوٹ گن لیا کرو نہیں نہیں نہیں کیا گننا حاجی صاحب بے تباری نہیں تعاملو کل اجانب میرے آقا نے فرمایا معاملات اجنبیوں کی طرح کیا کرو ان کے معاملات صاف ہیں ہے تو انگریز سور کھانے والی قوم ہے تو انگریز شراب میں ڈوبی ہوئی قوم ہے تو انگریز لڑکیوں سے بدکاری کرنے والی لیکن اپنی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں کرتے ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور نان ویج کی جو ہے اکثریت ہے اور جو ہے ویجیٹیرین والوں کی اکثریت ہے اور ایک جو ہے اس میں نان ویج ہے وہ چاہے تو مچھلی پکائے اپنا مکان ہم تو یہی کہیں گے بھائی ہم پکائیں گے ارے یہاں تو پی وی کے دالے میں نمازی کا خیال نہیں کرتے جمعہ کی نماز کا خیال نہیں کرتے قوالی لگا دی ٹی وی سیریل لگا دیا کانوں میں انگلیاں رکھنی پڑتی ہیں لیکن اس کے اندر جو نان ویج ہے وہ کہتا ہے اگر میں مچھلی پکاؤں گا میں گوشت پکاؤں گا میں بسان چیز پکاؤں گا میرے پڑوس کو تکلیف ہوگی نبی کے اخلاق کو نبی کے کیریکٹر کو اسلام کے اسے کو نمونے کو ان یہودیوں نے اپنا لیا ان نسارا نے اپنا لیا ایک صاحب کہنے لگے آپ پوچھیے آپ تو رنڈیوں کے حوال پوچھتے ہیں آپ گوری چمڑی والوں کے حوال پوچھتے ہیں کہنے لگے ایئرپورٹ کے اندر میں موبائل سے کشی کر رہا تھا بعض ایئرپورٹ ہیں وہاں اعلان کیا جاتا ہے اس طور ایئرپورٹ کے اندر کیمرا کشی کرنا ممنوع ہے سیکورٹی کی وجہ سے ان کا جو قانون ہے وہ بہتر ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں بہرحال اعلان ہوتا ہے بیچارے نئے تھے اور وہ جو انگلینڈ کا دھوم دھڑاکے کا آنکھوں کو چوکا دینے والا جو ایئرپورٹ دیکھا جم سے پٹاخ سے موبائل نکالا کیمرہ کشی کرنے لگے ہوائی جہاز لینڈ ہو رہا ہے ٹیک آف ہو رہا ہے اور پھر یہ جو مسافر بڑا اچھا لگا ان کو کہنے لگے کہ میرے پاس پولیس افسر آیا اور آنے کے بعد جس اخلاق سے جس تمیز سے اس نے بات کی کہ ہندوستان کے اندر کوئی پیر و مرشد بھی اپنے مرید سے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں یہ اللہ نے ان کو دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کے اندر اللہ نے جو ان کی زندگی میں سکون دیا ایسے ہی نہیں دیا اللہ کا نظام دنیا میں کیا ہے بوڑی آپ کھو دیں گے آپ کو پانی ملے گا بوڑی کافر کھو دے گا اللہ نے کوئی لکھ رکھا ہے کہ مومن آدمی کلمہ پڑھ کر پٹری ڈالے گا تو ٹرین چلے گی اور کافر ڈالے گا تو ایکسیڈنٹ ایسا تو نہیں ہے دنیا میں مرچ کافر ڈالے تو تیزی آئے گی مسلمان ڈالے تو تیزی اس دنیا کے نظام اللہ نے ایسا بنایا فمیامل مسخالا زرطین خیرا خیر کرو گے خیر نظر آئے گا بھلائی کرو گے بھلائی نظر آئے گی المومن و میرا تو خیمو سامنے والا آئینہ ہے ہمارے لیے ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے یہود نہیں دے ان کا مسلک جائے بھاڑ میں مذہب گندا سور کھانے والے شراب پینے والے کتے سے بدکاری کرانے والے لیکن انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے کرایہ دار مکان مالک کو تکلیف نہیں دیتا ہارن مار کر تکلیف نہیں دیتے گھر کے سامنے پارکنگ میں گاڑی لگا دی بیچارہ کا جنازہ بھی نہیں نکل رہا ہے گیٹ نہیں کھل رہا ہے ایسی تکلیف نہیں دیتے کہتے ہیں کہ پولیس آفیسر آ کر پکڑ کر لے کر گیا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے ہندوستان کے بارے میں انٹرویو لے گا لیکن ایک جرم کے بارے میں ایک گناہ جس کا ارتکاب ہم نے کیا اس کے بارے میں وہ مواخذہ کر رہا تھا تو ہم نیک سلوک کریں گے اللہ ہماری دنیا کو اچھا کرے گا بھائی دھوپ میں اگر مسلمان جائے تو دھوپ لگے گی دھوپ میں اگر کافر جائے تو اس کو لگے گی تو یہ اللہ کا دنیا میں جو نظام ہے یہ برابر سرابر ہے لیکن خیر و برکت کے اعتبار سے اللہ نے کہا کہ مومن ایک روپیہ کمائے گا اس ایک روپے میں ایک لاکھ کی خیر و برکت دیں گے یہود و نصارہ کمائیں گے نہیں دیں گے لیکن معاملات کی صفائی دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا دیکھو یہ تری بری جو کام ہیں چھوٹے موٹے نہیں کرتے جو کرنا ہو تو بینک لوٹیں گے ایک مرتبہ ہم نے ہمارے ساتھیوں کو نیٹ میں دکھایا کہ ایک لیڈی چور نے اور تین جو ہے جینٹس چور نے یہ جو نئی کی مسجد ہے یہ بھر کر نوٹوں کی گڈیاں باہر وہ بڑا ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ وہ سو پچاس روپے لے کر اپنی آخرت دنیا گوانا نہیں چاہتے میں کہتا ہوں کہ کام کرنا ہو مردانہ یہ کام کرو یہ ٹی ایم اڑا کر لے جاؤ ایس بی بینک کے اندر دھوکہ دو اور کروڑوں مارو ارے پاخانہ کھانا ہے ہتھی کا کھاؤ چیٹی کا کیوں کھاتے ہو یہ مسلمان ہے کمینا اپنی آخرت بھی برباد اپنی خبر بھی برباد اپنی دنیا بھی برباد پیشاب جو ہے چونٹی کا پی رہا ہے وہاں جو چوریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی چوریاں یہ تری وری جھوٹ موٹ اور بلا وجہ کی مکاری ایاری اس اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں نظام یہ رکھا ہے کہ دنیا میں اگر سکھ چاہتے ہو یہ نہیں کہا کہ داڑھی بڑھا لو یہ نہیں کہا کہ پگڑی کو تم جو ہے وزن بڑھا لو یہ نہیں کہا تحجد کی رکاتے بڑھا لو اللہ نے فرمایا فی اون اب یہ کہا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ بندہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسروں کو اپنے ہاتھ سے مدد کرتا رہے کتنا وہ مدد لینس کلب جو ہے جائیے آپ علاج دیکھیے پانی کی جگہ جگہ سبیلے قائم یہ کام کس کا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا تیرے کنویں سے چڑیا اگر پانی پی لیتی ہے تو تجھے اجر ملتا ہے تیرے کھیت میں اگر چوہے دانا کھا لیتے ہیں تجھے اجر شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی جگہ جگہ بس اسٹانڈوں کے اندر ریلوے اسٹیشنوں کے اندر یہ پانی کی ٹنکیاں یہ کولر یہ آنکھوں کی ہاسپٹل یہ کالجز ابھی یہ جو پٹ پتری کا سائی بابا ہے آپ دیکھیے انسانیت کی اتنی خدمت انجام دے رہا اس کے آشرم میں میں بھی گیا وہاں کوئی اونچ نیچ دیکھ بھاؤ نہیں آپ بڑے سے بڑا گنا کر دیں غلطی کر دیں آپ کو آشرم کا دستور معلوم نہیں قانون معلوم نہیں ایک آدمی جو امریکہ ارب کا ارب پتی ہوگا خرب پتی ہوگا سینے پر ہاتھ رکھے گا جھکے گا ایکسکیوز می برائے مہربانی آپ یہ کام نہ کیجیے گا آپ کو معلوم نہیں اتنے ادب سے کہے گا کہ دل دہل یہ طریقہ ہے کس کا آخا کے بسترے پر ایک نبی کے دشمن نے پیشاب پاخانہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو گئے خود کنویں کے پاس دونوں صحابہ کرام گئے اس کے تو قتل کر دیں گے اس کے ٹکڑے کر دیں گے آخا نے کہا میرا مہمان میں میزبان بسترا میرا آپ کون ہوتے ہیں تیسری بات چلیے یہاں سے وہ دور دور سے دیکھ رہا تھا دور دور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا یا اللہ <clears throat> میں اتنا بڑا پیٹو کوئی مجھے گھر میں جو ہے رکھنے کے لیے تیار نہیں آخا نے رکھا اور احسان کا بدلہ یہ دیا کہ بسترے کو میں نے گندا کر جان بوجھ کر گندا کیا وہ بیت الخلا جا سکتا تھا اور رحمت اللہ سعید سعید اپنے ہاتھوں سے گندگی دھو رہے ہیں آیا اللہ کے نبی آپ نے بسترے کو نہیں دھویا میرے دل کو کفر شرک سے پاک کر دیا ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے آج ہمارے دینی اداروں میں کیا ہو رہا ہے تم دنیا کے پورے نارل کے درختوں کا تم جو ہے بندش کرا لو پورے پتوں کو پلیتا بنا لو پورے کاغذ پر آپ کا میرے اللہ کی قسم بندوں کے ساتھ معاملہ غلط رہے گا زندگی میں سکون نہیں آ سکتا زندگی میں راحت نہیں آ سکتی اسی لیے مسلمان کی یہ تعریف نہیں کی گئی المسلم مسلمان وہ ہے کہا جا سکتا تھا جو نماز پڑھے روزہ رکھے داڑھی رکھے من منسل من لسانی ویدی جو مسلمان اپنی ذات اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے یہ کیریکٹر ان لوگوں میں آ گیا معاملات کی صفائی کبھی ان کا چک باؤنس نہیں ہے چوروں کا طبقہ قاتلوں کا طبقہ ہے ایار اور میار مکار طبقہ امریکہ خود ایک دھوکہ باد جھوٹا خدا بنا ہوا ہے لیکن ڈنکی کی چوٹ پر بنا ہوا ہے وہ دوستی کے بھیس میں دشمنی نہیں کر رہا ہے وہ وہ ڈنکی کی چوٹ پر اپنی فرونیت کا اعلان کر رہا ہے اور جب کرتا ہے کوئی اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر بھی تو اسے گھیر لیتا ہے یہ وکی لیکس بول کر جو آج کل اخباروں میں میڈیا کے اندر یہ جو امریکہ کے راز افشا ہو گئے سعودی عرب کے ہو گئے یہ خود ہی جھوٹے خدا کا مکر ہے فریب ہے دھوکا ہے آپ ہندوستان کے کسی تھانے سے ہندوستان کے کسی پولیس اسٹیشن سے ہندوستان کی کسی نچلی عدالت سے یہ فائل نہیں چرا سکتے آپ چرا پائیں گے آپ اور لاکھوں کے دستاویز وکی لیگس کے اندر آپ جو ہے افشا کر رہا ہے اور افشا کرنے والا چور کہہ رہا ہے کہ میں نے چرا لیا ہے اور میں بیس دن بعد اس کو وکی لیگ جو ایکچولی ایک ویب سائٹ کا نام ہے اس کے اندر اس قسم کے رازوں کو افشا کیا جاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چور کا علم ہونے کے بعد بھی امریکہ نے اس کو نہیں پکڑا بھائی نئی بلاک کی مسجد سے بات چوری ہو گئی میں نے کہا کہ بیس دن بعد بات چوری کروں گا چوری کر لی تب بھی نہیں پکڑا چوری کرنے کے بعد نمائش پر مال لے کر آیا تب بھی نہیں پکڑا تو کیا مطلب یہ ملی بھگت ہے یہ ملی بھگت ہے امریکہ کی اصل یہ اوباما کی پالیسیوں سے یہود و نسارا ناراض ہیں افغانستان عراق اور فلسطین کے اندر یہ مال بہا کر ہتھیارات کی دوڑ دوڑا کر اللہ کی قسم یہ گنجا ہو چکا ہے اللہ کے خہر اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے اب یہ بھاگنا چاہتا ہے تو اپنی کمزوریوں کو کیسے بیان کرے وکی لیکس کے ذریعے سے دوسرے کو کی کمزوریاں سعودی عرب کی کمزوری ملیشیا انڈونیشیا کی اور ایران کو سپر پاور بنا کر پیش کر رہا ایک طریقہ تھا اس جو ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ پایا چور نے چوری کی انل اعلان ڈنکی کی چوٹ سے کہا کہ میں رات چرایا ہوں تب نہیں پا... اچھا انٹرنیٹ کا نظام پوری دنیا کے اندر اس پر کس کا ہاتھ ہے امریکہ کا اس کو ڈر ہوتا اس نظام کو جام کر دیتا تاکہ اس کے راز باہر نہ آئے یہ راز باہر لانا چاہتا ہے یہ کمزوریوں کو لانا چاہتا ہے اس کا سر جو گنجا ہو گیا مال کے اعتبار سے اکنامکس کے اعتبار سے اس نے بال لانا چاہتا ہے یہ بھیک مانگنا چاہتا ہے اسی عیاری حکومتی سطح پر ہو رہی ہے لیکن انفرادی طور پر وہاں کے یہود وہاں کے نصارہ وہاں کے عیسائی ان کے آپس کے اندر معاملات صحیح ہیں کبھی کسی کو زبان درازی کے ساتھ بات نہیں کرتا کہیں کسی کا بل نہیں چکاتا کہیں کسی کا قرض نہیں دباتا کہیں کسی کو ان کی زبان سے بات نہیں کرتا جو اخلاق جو کیریکٹر مسلمانوں کے ہونے چاہیے انہوں نے اپنا لیے نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی سرخ روئی اور دنیا کی کامیابی اللہ نے ان کے قدموں کے اندر ڈال دی ہماری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں ہے بیچارے سور کا گوشت کھانے والے شراب میں لت پت ہونے والے بیٹیوں کی آبرو لوٹنے والے میرے اللہ کی قسم جس دن ان کو قرآن کا چہرہ دکھا دیا جائے گا اور جس دن نبی کی نبوت کا چہرہ دکھا دیا جائے گا میں کہتا ہوں پل بھر کے اندر جو سانس اندر تھی وہ باہر نہیں آئے گی جو باہر تھی اندر نہیں جائے گی فوراً کہیں گے اللہ اکبر کہاں دوڑ رہے تھے کہاں خودکشی کر رہے تھے ہم لوگ ارے مسلمانوں تم تو باقی دہشت گرد نکلے کہ تم نے قرآن کو گھیرے میں رکھ رکھا تھا ارے لو اس قرآن کے اندر وہ چیز ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن بڑا مواقع ہوگا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جب سائی بابا کے آشرم میں گئے وہ حضرت کا خدمت خلق ایک جو ہے انجمن تھی یعنی پبلک سروس جو کہتے ہیں خدمت خلق وہ حضرت کا ایک یہ تھا آج کیا ہے یہ یہ پبلک کی جو سروس ہے اس کا مطلب یہ جیب کاٹا جائے دھوکہ دیا جائے اور آبرو کو لوٹا جائے بیواؤں کا مال کھایا جائے مسکینوں کا اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ لکھ کر رکھ لو اپنے گھر میں روشنی کسی کی جھوپڑی کو جلا کر نہیں آ سکتی اس جھوپڑی کی ایک چنگاری ہمارے گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی اس کے دل سے نکلنے والی آ ہماری زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی ہم کسی کو ستا کر کسی کا حق دبا کر خوشیاں لائے ناممکن ہے ناممکن ہے ناممکن ہے اجمر علی میں آتا اور اللہ علیہ گئے عیسائی یہاں یہ دیکھیے وائٹ سل کے اندر ہاسپٹل ہے ہمارے عزیز اقارب کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ بیمار تھی ان کا انتقال بھی وہی ہوا تو دیکھنے کا موقع ہوا کروڑوں لاکھوں روپے کا علاج فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ اور الٹیاں کر دے خون کی جو ہے قے ہو جائے سب خدمت کرنے والے موجود ہیں اور اتنا پاک صاف شفاف کہ جس کو حدیث میں آخا نے فرمایا اتہور شتر المان باقی آدھا سب ان لوگوں نے لے لیا امانت خدمت خلق بات کرنے کا طریقہ مریض کی سیوا کرنا مریض کی خدمت کرنا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سائی بابا میں اور جنت الفردوس میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے اور کہا قسم کھا کر کہ سائی بابا کلمہ پڑے گا تو دوسرا قدم جنت الفردوس میں ہوگا پانی کے اعتبار سے گاؤں گاؤں کے اندر کنویں کھودتا ہے کالجز قائم کرتا ہے ایجوکیشن فراہم کرتا ہے یہ سب کام کرنے کے کس کے ہیں کن تم خیرہ اور آج یہ امت دبو دبو یہی کام دبانے کا مکاری کرنے کا ایاری کرنے کا تجھے لون دلا دوں تجھے زمین دلا دوں تجھے بیواؤں کی پنشن دلا دوں جو بیوا کا پیشاب پی سکتا ہے وہ پی رہا ہے جو یتیم کا پاخانہ کھا سکتا ہے کھا رہا ہے جو یتیم کا مال ہڑپ سکتا ہے ہڑپ رہا ہے لا کلّا بلّہ اللہ نے فرمایا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا جہنم کی آگ تم اپنے جسم کے اندر داخل کر رہے ہو ان الدینہ یا کلونا جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیم کا آپ نے فرمایا اللہ نے کلام پاک میں کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ اور لہو اور پیپ کو داخل کرتے ہیں اس لیے اگر ہم جو ہے مٹی کھائیں تو پیٹ میں درد ہوتا نہیں ہوتا بھی اگر گوشت کو پکائے ککر میں تین سیٹی آنے کے بجائے ایک سیٹی پر جلدی میں اتار لیں گوشت کچا ہو گیا تو کچا گوشت کھانے سے لوز موشن ہوتا نہیں ہوتا پیٹ خراب ہوتا نہیں ہوتا جب کچا گوشت اپنا کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے یتیم کا پیشاب پینے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا بیوہ کا پاخانہ کھانے سے خراب نہیں ہوتا اور جاؤ جہاں پر جوک ملے لطیفے ملے اور جہاں پر ٹائم پاس کڑے گئے ملے اور پھلیاں ملے جاؤ ڈیڑھ بجے جاؤ پونے دو بجے جاؤ عذاب سے کمپرومائز کر رکھا ہے خدا کے قہر اور خدا کے عذاب سے مصالحت کر رکھی ہے اولیاء والی زندگی سکون والی زندگی راحت والی زندگی اگر چاہیے یہی زندگی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے اپنے اعمال سے مالی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے تکلیف نہ پہنچائے ایک معاملہ یاد رکھیں میں نے کہا حقوق اللہ میں زمین و آسمان بھر کر گنا لاؤ اللہ معاف کرے گا حقوق العباد کے اندر ایک حدیث کے لکھنے والے تھے اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا وہ ان کی شیشی ہوتی اس میں لکڑی کا قلم دباتے اور لکھتے جاتے دبوتے لکھتے جاتے تو کبھی ان زیادہ آ جاتی پیپر پر گر جاتی تو انہوں نے یہ کیا جس مکان میں رہتے تھے چونا لگا ہوا تھا اپنے ناخن سے چونے کو نکالا اور اس ان کے ڈراپ پر قطرے پر وہ چونے کی جو ہے چورے کو ڈالا اس بکڑے کو ڈالا تو وہ ڈرے ہو گیا اب اس کے بعد ان کو ایک بے قراری ہونے لگی یا اللہ یہ تو میں کرائے کے مکان میں تھا میں نے مجھے حق نہیں تھا کہ میں چونا نہیں پھر کہنے لگا ارے یار بڑا تخوا بگارنے لگا ایک ذرا ذرا سی چیز پر کیا مالک کو پوچھنا میں اس کی اینٹ چرا لی میں نے اس کے دیوار کو سوراخ کر دیا اچھا، سچ چونا تو ہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا اے حدیث کے لکھنے والے محدث جس چیز کو تو ذرا سا سمجھ رہا ہے یہی تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے ہم ہر جمعہ آپ کو کوئی آفر دیتے رہتے ہیں پتا نہیں آپ نے اپنے پانی کو زمزم بنایا نہیں بنایا اگر بنایا تو مومن ہونے کی نشانی اگر نہیں بنایا تو ہم نے آپ کو حدیث سنائی کہ مومن زمزم پر حریص ہوتا ہے اور طبیعت بس نہیں ہوتی اور منافق زمزم سے بھاگتا ہے کسی کے چہرے پر میری پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے یہی دیکھ کر کہتے ہیں یہ نئی گلاس کا چیخنے والا خطیب ہے لیکن منافق اور مومن پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے آپ کی پیشانی پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے اگر آپ نے پانی کو زمزم بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا طلبگار مومن ہے اور زمزم سے بچنے والا منافق ہے آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ منافقوں والی زندگی یا مومن والی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک کتاب تین سو صفات کی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اندر بیس گھنٹے بیٹھے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کھولا تو ہیرے نکلے موتی نکلے آپ زمین کھودے فوراً آپ کو پانی مل جائے فوراً آپ کو آئل مل جائے فوراً آپ کو قیمت نہیں ہوتا کئی ایکڑ زمین کھنگالنا پڑتا ہے میں آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب نسخہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے کہ جہاں ایک چٹکی چننا کسی کی زندگی کو غارت کر سکتا ہے اگر کوئی انسان حقوق العباد کے اندر حق تلفی کر لی ہے اور اس کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے پہلا تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے سو روپے قرض لیے تو یا تو میں آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھوں میری جیب سے آپ کے جوتے چاٹوں اور آپ سے کہوں کہ آپ میرے سو روپے معاف کر دیں یا نہیں میں آپ کو خون بیچ کر آپ کے سو روپے ادا کروں اس طریقہ اور اگر دوسرا طریقہ کہ جس کا حق ہم نے دبایا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ہم نے باپ کا حق دبایا ماں کا حق دبایا دوست کا حق دبا لیا کسی گاہک کا اور اتنوں کا دبایا کہ سر پر جتنے بال کی گنتی نہیں اتنے دبا اب کیا راستہ ہے بچنے کا کیا راستہ ہے میں کہتا ہوں اگر زندگی میں آپ نے کچھ نہیں لیا اور صرف یہی لے لیا انشاءاللہ شاء آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا کامیاب ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں نے کہا کہ کئی ہزار مضامین کو پڑھنے کے بعد کئی سمندروں میں ہوتے لگانے کے بعد ایسے موتیاں ملا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان اکابرین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ پر بھائے ہماری حالت پر رحم کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی اگر کوئی نماز بھی نہیں پڑا توبہ کر رہا ہے یہ اللہ کا اس کا معاملہ اللہ چاہے ابو جہل کو جنت میں بھیج دے اللہ چاہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اللہ کا اس کا معاملہ ہے لیکن آپ کے میں نے سو روپے دبائے میرے آپ نے دس روپے دبائے آپ اور میں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ میرے اور آپ کے درمیان صلح صفائی نہ ہو جائے اس کی کیا شکل ہے ہمارے اکابرین نے کیا نسخہ دیا ہے انشاءاللہ اگلے ایک دو جمعہ کے اندر اس عنوان کو لائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان حقوق العباد کے معاملے میں معاملات کی صفائی کے بارے میں اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب پروائے آمین واخردان الحمد للہ